الناس قد شهر شهر عظيم مبارك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين يا امن ابادا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ہیمی اسلام میں کسی وقت کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے دنیا کے سارے مذاہب کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی دن کو منحوس قرار دیتے ہیں کوئی منگل کے دن کو منحوس سمجھتا ہے کوئی جمعہ کے دن کو منحوس سمجھتا ہے لیکن اسلام نے پورے سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کو منحوس قرار نہیں دیا وقت اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے ہماری بدعمالیاں ہمارے گناہ وقت کو منحوس بناتے ہیں وگرنہ وقت کوئی منحوس نہیں البتہ کئی اوقات ایسے ضرور ہیں کہ جن میں اگرچہ انسان نیک عمل نہ کرے نیکی نہ کرے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ نے برکت رکھی بہت سارے اوقات ایسے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا وقت اور بہت بڑا عظیم مبارک زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو بیان فرمائیں اور رمضان المبارک کے اہتمام کی تلقین فرمائی اور فرمایا لمبی چوڑی حدیث ہے اللہ کے نبی نے یہاں سے اپنی بات کو شروع فرمایا کہ یا الناس قد اضلا شہر عظیم شہر مبارک اے لوگو تمہارے پاس بہت بڑی نعمت آ رہی ہے بہت مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے رمضان المبارک کے فضائل اور اس میں جو نیکیوں کا بڑھنا ہے اور گناہوں کا کم ہونا ہے یہ آپ حضرات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں میں ذرا عام ہونے والی باتوں سے ہٹ کے ایک دو باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف کاموں میں مصروف ہیں کوئی گھی کا تاجر ہے کوئی کپڑے کا تاجر ہے کوئی کسی چیز کو بنا رہا ہے ہر آدمی مختلف تجارت اور مختلف کام میں مصروف ہے اس لیے ہر آدمی کے کام کا سیزن بھی مختلف ہے لیکن ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میرے کام کا سیزن یہ ہے جس طرح عید آ رہی ہے تو آج کل کپڑے والوں کا سیزن ہے کپڑے بیچنے والوں کا بھی اور سینے والوں کا بھی اور وہ سارا سال اس ان دنوں کی انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ دن آئیں گے تو یہ کام کریں گے وہ دن آئیں گے تو یہ کام کریں گے ایسے ہی رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے رمضان المبارک نیکیوں کا اور نیک اعمال کا سیزن ہے اس لیے جو نیک اعمال کے متلاشی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا کاروبار کر رہے ہیں انہیں رمضان المبارک کو اپنا سیزن سمجھنا چاہیے اور جس طرح تجارت میں ہم اپنے سیزن میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت ضائع نہیں کرتے ایسے ہی نیکیوں کے اس موسم اور سیزن میں بھی طرف اس انداز میں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی لمحہ اور کوئی وقت ضائع نہ ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضور نے اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین بعد میں حضور نے خطبہ اور بعض ارشاد فرمایا حضور کی بات ختم ہونے کے بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہم نے آج آپ سے ایک عجیب بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں فرمائی کہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے تین دفعہ آمین ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل امین آئے اور انہوں نے تین دعائیں فرمائی تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا ایک دعا تو یہ فرمائی کہ بڑا بد نصیب ہے وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں حاصل کرنی ایک تو یہ شخص ہلاک ہو جائے اور دوسرا وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے اور تیسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ رمضان المبارک میں نیک امال کر کے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس لیے رمضان المبارک کا انتہائی اہتمام اور انتہائی قدر کرنی چاہیے اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی عبادات رکھی ہیں جو رمضان کے سوا انسان نہیں کر سکتا بہت ساری ایسی عبادات ہیں ان میں ایک بہت بڑی عبادت روزہ کہلاتا ہے رمضان کے سوا ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں واجب روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن فرض روزہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر ہی رکھا جا سکتا ہے روزہ بہت بڑی عبادت ہے روزے میں انسان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کو خالص اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا روزہ اس بات کی ٹریننگ اور اس بات کی تربیت ہے پہلے نمبر پر تو روزہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے روزہ ہمارے عقیدے کو درست کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہوا کم اینا مہاکم تم انسان جہاں بھی ہو اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے اللہ انسان کے ساتھ ہے روزہ اس کی ٹریننگ کرواتا ہے شدید گرمی میں شدید گرمی میں انتہائی پیاس کے عالم میں انتہائی پیاس کے عالم میں انسان غسل خانے میں ہے اور کوئی انسان کو نہیں دیکھ رہا غسل کر رہا ہے کلی کرتے ہوئے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک گونٹ پانی وہ اندر لے جا سکتا ہے کو نہیں دیکھ رہا کوئی اس کو ملامت کرنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے جو پانی کو حلق تک روکتا ہے باہر لے آتا ہے اندر نہیں جانے دیتا تو یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ ایسا نہیں کرنا اللہ دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کرنا اللہ دیکھ رہا ہے ایک تو اس بات کی ٹریننگ ہے اور دوسری اس بات کی تربیت ہے کہ دیکھو بہت سارے کام جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھے ہیں کھانا پینا بیوی کے پاس جانا یہ تمہارے لیے جائز ہیں حلال ہیں لیکن اللہ نے حکم دیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے تو جب وہ کام جو اللہ نے حلال بنائے ہیں جو جائز رکھے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا اور میں نے اور آپ نے ان جائز اور حلال کاموں کو چھوڑ دیا تو جو کام اللہ نے بنا ہی حرام ہے اور جن کاموں کو اللہ نے رکھا ہی ناجائز ہے ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے تو اس اس چیز کی روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے اس لیے اسی وجہ سے روزے کے اس مخصوص خصوصیت اور مخصوص کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا جو اجر ہے وہ ایک فریم ورک کے تحت بنایا ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ اجر ہے زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہ اجر ہے حج کرو گے تو اس کا ثواب یہ ہے جہاد کرو گے تو اس کا ثواب یہ ہے اللہ رب العزت نے جو اپنا پیمانہ اور میئرمنٹ بنائی ہے اللہ اس کے مطابق اجر دیتا ہے لیکن روزہ ایسا اللہ کا حکم ہے کہ اس کا جو ثواب ہے یہ کسی بھی حسابی پیمانے میں نہیں ہے کسی بھی حسابی پیمانے میں نہیں ہے کہ اس کا اجر اتنا ہے یا اتنا ہے یا اتنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان نما یو اجرحم بغیر حساب کہ ہر ایک کو جو اجر ہے وہ حساب کے بھی مطابق ملے گا لیکن صبر کرنے والوں کا جو ادر ہے وہ بغیر حساب کتاب کے ہے صبر کرنے والوں کا ادر کسی حساب کے مطابق نہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف الصبر کہ یہ جو روزہ ہے یہ صبر کا نصف ہے صبر کا آدھا حصہ ہے تو گویا کہ یہ صبر کا حصہ ہوا اس لیے روزے کا اجر بھی بغیر حساب کتاب کے کی ایک عبادت تو یہ ہے دوسری عبادت جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے سوا ہم نہیں کر سکتے وہ تراوی کی عبادت ہے رمضان المبارک کی رات میں کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کو سننا اور پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام قام لیلت القدر ایمان ایمان من رمضان کام غفر له ما تقدم من ذنبی کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا یعنی ترابی کی نماز پڑھی اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے اور تیسری عبادت رمضان میں جو غیر رمضان میں ہمیں میسر نہیں آتی وہ للت القدر کا وجود ہے شب قدر کا وجود ایک رات للت القدری خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک رات تریاسی تراسی چوراسی سال کی عبادت بنتی ہے ہزار مہینے ایک رات اتنی لمبی مدت کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہے لیے رمضان المبارک میں ان عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے ان عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام ہیں جو خاص طور پر ہمیں کرنے چاہیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ چار کاموں کی طرف انسان کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے اصل تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی نہ رہے کہ جیسی رمضان کے سوا تھی ہماری زندگی میں خاص فرق ہو پہلے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اللہ کا دین ہم سے صرف یہ چاہتا ہے اللہ کے دین کا اس کے سوا ہم سے اور کوئی مطالبہ نہیں اللہ کا قرآن پیغمبر کی شریعت اور اللہ کا سارا دین ہم سے صرف اسی ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو اس سے بھی آسان لفظوں میں کہ ہمارا نام اعمال گناہ سے گندا نہ ہو کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہی گناہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح کے حکم دیے ہیں کتنی طرح کے دو طرح کے بعض حکم وہ ہیں کہ جن میں ہم سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہے جن میں ہم سے کسی کام کا مطالبہ کیا گیا عقیم السلام نماز پڑھو کتب علیکم السیام روزے رکھو کتب علیکم القتال کافروں سے جہاد کرو آپ الزکا زکات ادا کرو یہ وہ کام ہے میں اللہ نے ہم سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا اور بعض حکم وہ ہیں کہ جن میں ہم سے کسی کام کے عمل کا مطالبہ نہیں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ کسی کام سے رکنے کا مطالبہ ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو بلکہ حکم یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اس کام سے رک جانا ہے یا یو اللہ الربا اے ایمان والو سود مت کھاؤ زنا کے قریب مت جاؤ عمل الشیطان شراب اور نافرمانی مت کرو یہ وہ کام ہیں کہ جن میں اللہ نے ہم سے کسی کام کے کرنے کا نہیں بلکہ کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کیا ہے اللہ نے جس کام جس کام سے رکنے کا مطالبہ کیا ہے اس کام سے نہ رکنا اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے نہ رکنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے گناہ ہے اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے نہ رکنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے گناہ ہے اللہ نے شراب پینے سے روکا ہے اگر کوئی شراب پیے تو گناہ کرتا ہے اللہ نے زنا سے روکا ہے اگر کوئی زنا کرے تو گناہ کرتا ہے ایسے ہی آپ سمجھیں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے اگر روزہ نہیں رکھتا تو لیکن میں اور آپ غور کریں کہ آج میں اور آپ شراب پینے اور زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے میرا بیٹا شراب پیے تو مجھے برداشت نہیں بھائی زنا کرے تو شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور سارا سال حتیٰ کہ رمضان میں بھی نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں جب کہ جس طرح شراب پینا یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے ایسے ہی نماز نہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے بلکہ نماز نہ پڑھنا یہ شراب اور زنا سے بڑا گناہ ہے کیونکہ زنا کرنے والا اور شراب پینے والا سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے اسی معافی کے ساتھ اس کا سارا کام صاف ہو جاتا ہے اسی وقت صاف ہو جاتا ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والا کعبہ کے گلاب سے چمٹ جائے اللہ سے معافی مانگے قانون خدا یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ہاں نماز قضا کرو پھر اللہ سے معافی مانگو پہلے قضا کرو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے ایک تو یہ ہے گناہوں سے بچنے کی خاص ضرورت ہے اور رمضان المبارک میں اس چیز کی ہمیں تربیت دی جاتی ہے دیکھیں انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے والے دو دشمن ہیں کتنے ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے ایک اندرونی دشمن ایک بیرونی دشمن بیرونی دشمن تو شیطان ہے جس کو اللہ نے رمضان میں قید کر دیا بیرونی دشمن اب کوئی نہیں اور ایک اندر کا دشمن ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے وہ ہمارا نفس ہے ہماری خواہشات ہیں تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک دشمن کو بند کر کے ہمیں گناہوں سے جانے کی تربیت دی موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی سدھاریں اور اپنے نفس کو بھی ایک ڈب پر لائیں اللہ رب العزت کی مرضی والی زندگی پر لے جائیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے یاد رکھیں کہ رمضان کا اصل وظیفہ یہی ہے رمضان کا اصل کام یہی ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے عجیب بات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مطالبہ ہم سے یہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو حجت الاسلام امام غزالی اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ گناہ نہ ہو اگر قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے ایک بھی نیکی نہ نکلے تو اللہ کے دربار میں ہم سے سوال نہیں ہوگا اگر ایک بھی نیکی نہ نکلی تو سوال نہیں ہوگا لیکن اگر ایک بھی گناہ نکلا اللہ چاہے تو معاف کرے اللہ چاہے تو معاف کرے نہ پوچھے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس پہ معافہ کریں گے اللہ پوچھیں گے کہ یہ نافرمانی کیوں ہوئی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نماز پڑھنا یہ نیکی ہے نماز پڑھنا کیا ہے نیکی سمجھتے ہیں نا ہم نماز کو نماز پڑھنا کیا ہے نیکی ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا نماز کے بارے میں تو جب سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور نماز پڑھنا نیکی ہے تو پھر امام غزالی یہ کیسے کہتے ہیں اگر نیکی نہ نکلی تو سوال نہیں ہوگا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم اللہ کا انعام اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمارے نماز کی نیت کرنے کو نماز کے ارادے کو نماز کے لیے وضو کرنے کو نماز کے لیے گھر سے نکلنے اور چلنے کو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کو نماز پڑھنے کو نماز کے بعد ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے نیکیوں میں شمار فرماتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے لیکن نماز میں اور آپ نیکی کے لیے نہیں پڑھتے نماز فرض ہے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ پڑھنا یہ گناہ ہے نہ پڑھنا کیا ہے گناہ ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے ہاں جب اللہ کے منادی نے ہمیں نہیں پکارا جب حیا علیہ صلاح کی پکار سن کے ہم نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تحجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اشراق میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سلاد التوبہ پڑھ رہے ہیں سلاد الحاجہ پڑھ رہے ہیں تو پھر یقیناً نہیں کی کر رہے پھر یقیناً نہیں کی کر رہے ہیں لیکن جو نماز اللہ نے فرض قرار دی ہے جس نماز کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے وہ نماز میں اور آپ یہ پڑھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی تو گناہ ہوگا اس گناہ سے بچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ کہ گناہ نہ ہو ایسا ہی ہے نا اللہ کا مطالبہ کیا ہے گناہ نہ ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزمائش کے کٹہرے میں اتارا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کیا ہے آپ دیکھیں دین کا سارا نظام آزمائش کے لیے ہے مگر نہ اللہ کو ہمارے نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اللہ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے نماز روزہ حج زکات جہاد یہ تو بڑے بڑے حکم ہیں اللہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں آزماتا ہے آپ دیکھیں کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے صرف خواہش نہیں ضرورت ہے کہ اسباب کی دنیا میں کھانے کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے یا نہیں کھانا انسان کی ضرورت ہے لیکن اللہ نے یہاں بھی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ایک لائن متعین کی کہ یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے بکری کھا سکتے ہو خنزیر نہیں کھا سکتے دودھ پی سکتے ہو شراب نہیں پی سکتے نفع کھا سکتے ہو سود نہیں کھا سکتے اللہ نے ایک واضح لائن متعین فرما دی یہ ہماری آزمائش تو اللہ نے ایک تو ہمیں آزمائش کے کٹہرے میں اتارا ہمارے اندر خواہشات پیدا کی اور دوسری طرف یہ کیا کہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کیا پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث سنائی ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خوجی النار بالشہوات و حجیبت الجنت جنت اللہ رب العزت نے جنت کو بہت خوبصورت بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے ایسا خوبصورت کہ جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کبھی کسی کان نے سنی نہیں جس کا صحیح اور کامل تصور کسی انسان کے دماغ میں آیا نہیں جنت ایسی خوبصورت ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جنت کے ارد گرد اللہ نے جو باڑ لگائی ہے جو چار دیواری بنائی ہے وہ انتہائی بدصورت ہے وہ انتہائی کبھی منظر والی ہے جو چار دیواری کو دیکھتا ہے وہ اس طرف رخ نہیں کرتا وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا اور جہنم انتہائی ہولناک ہے لیکن جہنم کی چار دیواری انتہائی خوبصورت ہے جو چار دیواری دیکھتا ہے وہ ادھر ہی بھاگتا ہے جو چار دیواری دیکھے وہ ادھر ہی بھاگتا ہے جنت کی چار دیواری کیا ہے شہری میں اٹھنا گرمی کی دوپہر میں نماز کے لیے آنا محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو لے کے اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں اترنا یہ مشکل کام جو انسان کی طبیعت کو پسند نہیں آتے یہ مشکل کام جنت کی چار دیواری ہے اور جو آسان کام ہے آزادیاں کھانے پینے کی آزادی ماں بہن بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں اس کی آزادی بیوی میں اور عام عورت میں کوئی فرق نہیں اس کی آزادی نفع کھا رہے ہیں یا سود کھا کھا کھا رہے رہے رہے رہے ہیں ہیں ہیں ہیں اس اس اس کی کی کی آزادی آزادی آزادی حلال کہ حرام کیا کر یہ جتنی بھی آزادیاں ہیں یہ جہنم کی چار دیواری ہے کامیاب انسان وہ ہے جو راستے کی خوبصورتی میں نہ جائے بلکہ منزل کی خوبصورتی کو دیکھے تو اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا کے کٹہرے میں اتارا گناہ کی طرف مائل کیا گناہ کا میلان انسان کی طبیعت میں رکھا اگر آج اللہ کے حکم کی پابندی نہ ہو ہمارے ماحول اور معاشرے کی جگڑ بندی نہ ہو انسان کی طبیعت کو آزاد کیا جائے تو آپ مجھے بتلائیں کہ انسان گناہ کی طرف جائے گا یا نہیں انسان کو آزاد کر دو تو انسان گناہ کی طرف جائے گا یہ فطری میلان ہے جو اللہ نے طبیعت میں رکھا انسان کو گناہ کی طرف مائل کیا لیکن ان ساری باتوں کے بعد ان ساری باتوں کے بعد مطالبہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا ان ساری باتوں کے بعد مطالبہ کیا ہے گناہ نہیں کرنا کمزور بھی بنایا آزمائش میں بھی اتارا اور ہر طرف گناہوں کے ذخیرے لگائے اور گناہوں کی طرف مائل کیا اور مطالبہ کیا ہے گناہ نہیں کرنا مطالبہ یہ لیکن اللہ بڑا غفور ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ نے کہا کہ اس بات گناہ نہیں کرنا لیکن کمزور ہو آزمائش میں ہو گناہ کی طرف مائل ہو اگر گناہ ہو جائے یاد رکھو کہ گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا کلو میں نہیں یاد آنا خطا اللہ کے نبی نے فرمایا سارے انسان گناہ کرنے والے ہیں سارے انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو الخطائین الخط ان گناہ کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے ان گناہ کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ ہو جائے تو ڈٹ نہ جائے بلکہ اللہ کے دروازے پہ آئے معافی مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی بندہ کوئی بھی گناہ نہ کرے کوئی بندہ کوئی بھی گناہ نہ کرے تم سارے ایسے ہو جاؤ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا لے گا جنت میں لے جائے گا یہاں سے اٹھا لے گا اور یہاں کیا ہوگا لخلق اللہ خلط اللہ یہاں ایک اور مخلوق لائے گا فیض نبون جو گناہ کریں گے اللہ یہاں ایک اور مخلوق لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے فیض تفرون اور لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے فیض فرالوں اور ان کی توبہ اور معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ ان کو معاف کرے گا تو اللہ رب العزت نے ہمیں کمزور بنایا ہے گناہ ہم سے ہوتے ہیں گناہ کیا ہے ہوتے ہیں لیکن کامیابی اس میں ہے عقل مندی اس میں ہے کہ گناہ کے بعد انسان ڈٹ نہ جائے گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے عادت نہ بنا لے بلکہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کریں اور یاد رکھیں شاید پہلے بھی میں نے کبھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہو کہ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو بھی آئے سو سال کفر کی حالت میں اللہ کی دشمنی کی حالت میں گزار کے آئے توبہ کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑے ساری زندگی پچھلی ہو ہوگی آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن تین اوقات ایسے ہیں انسانیت کی زندگی میں تین اوقات ایسے آتے ہیں کہ ان مبارک اوقات میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ ان تین اوقات میں اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کا قانون میرے اور آپ کے ملک کا قانون نہیں ہے جو اپنوں کے لیے اور ہو دوسروں کے لیے اور ہو جو آج اور ہو اور کل کوئی اور ہو ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے ان اللہ لا يخلق المیعاد اللہ اپنے قانون کے خلاف کبھی نہیں کرتا وہ تین اوقات کیا ہیں اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں پہلا وہ وقت ہے کہ جب انسان کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے موت کی علامات ایک یقین بن کے سامنے آ جاتی ہیں موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت کی توبہ کوئی قبول نہیں فرعون نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی تھی پانی میں ڈوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا آمنا بھی ربی ہارون موسا میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لایا لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا اس وقت کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں اور میرے بھائی نہ معلوم کہ کس کا کون سا وقت آخری ہے اس لیے وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ سے سچی توبہ کیجیے دوسری بات یہ دوسرا وہ وقت کہ جہاں پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان کی قیامت کی تین طرح کی نشانیاں ہیں تو رات اور انجیل میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پہلی امتوں کے لیے یہ قیامت کی علامات بعیدہ ہے دوسری قیامت کی علامات متوسطہ اور علامات کبرا کہلاتی علامات سبرا کہلاتی علامات متوسطہ یا علامات سبرا اللہ کے نبی نے مختلف کام بیان کیے کہ جب گانا باجا عام ہو جائے گا زنا عام ہو جائے گا نکاح مہنگا ہوگا اور زنا سستا ہوگا راہ چلنے کا ڈش لیا جائے گا دنیا کی رزیل اور خشیش قومیں دنیا کی حکمران بن جائیں گی اور عرب کے چرواہے بالا بلڈنگیں بلڈنگیں اور بڑی بڑی بنائیں گے جو آسمان کو چھو رہی ہوں گی یہ قیامت کی ستر بہتر کے قریب نشانیاں جو مختلف احادیث میں آئی ہیں یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں درمیانی زمانے کی علامات یہ تقریباً آج ساری کی ساری ظاہر کوئی ایسی نہیں ہے جو آج دنیا میں موجود نہ ہو اور قیامت کی تیسری نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب جا کے ظاہر ہوں گی اور وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کی تعداد تقریباً دس ہے ان میں حضرت امام مہدی کا آنا ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا ہے اور یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے یمن سے داپت الرس ایک جانور کا نکلنا ہے جو ساری دنیا کو عرفات کے میدان میں جمع کر دے گا یمن سے ہی ایک آگ کا نکلنا ہے حبشیوں کا کھانا کعبہ پہ قبضہ کر کے کعبہ کی دیواروں کو توڑنا ہے یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب جا کے ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے سے طلوع ہوگا سورج کیا ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہے اس دن توبہ کا دروازہ بند ہے اگر ہماری زندگی میں یہ وقت آئے اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا وقت سمجھنے کا ہے دیکھیں کہ اس وقت ہم سب گناہ گار ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہم سب گناہ گار ہیں لیکن ہم انفرادی گناہوں میں مبتلا ہیں میں بے نماز ہوں یہ میرا گناہ ہے کوئی والدین کا نافرمان ہے یہ اس کا گناہ ہے کوئی شراب کا رسیہ ہے یہ اس کا گناہ ہے کوئی زنا کار ہے یہ اس کا گناہ ہے جب تک انسان انفرادی گناہوں میں رہتے ہیں تو توبہ کے ذریعے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں توبہ کے ذریعے لیکن جب کسی ایک بھی گناہ میں کسی ایک بھی گناہ میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہو جائیں مشرق و مغرب کے مسلمان شمال و جنوب عرب و عجم کے مسلمان علماء اور عوام ساری دنیا کے مسلمان کسی ایک گناہ میں شریک ہو جائیں تو یہ گناہ انفرادی گناہ نہیں ہے یہ اجتماعی گناہ ہے یہ ملت کا گناہ ہے اور اجتماعی گناہ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا اجتماعی گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا یا اللہ کا عذاب آتا ہے یا مسلمان اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں علامہ اقبال نے اس حدیث کو بڑے اچھے انداز میں اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے فطرت کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہ معاف ملت سے گنانی معامل اور آج اگر اسی موضوع کو میں شروع کروں تو انگلیوں پہ ایک درجن سے زائد ایسے گناہ کبیرہ گناہ گنوائے جا سکتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ہمارے اوپر آفات مصیبتیں آزمائشیں ان میں ہمارے ان گناہوں کا بھی دخل ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تو رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے پہلا کام اپنے سابقہ گناہوں سے معافی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم جس کا نام توبہ ہے جس کا نام توبہ ہے سچے دل کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ کریں پہلا کام تو یہ ہے تین کام کرنے کے اور ہیں وقت کافی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں وہ دو تین باتیں رکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے پچھلے دو مہینے درس نہیں ہو سکا انشاءاللہ شاء آئندہ پہلے کی طرح تواتر کے ساتھ اور مسلسل معمول کے ساتھ یہ درس جاری رہے گا اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين ولا أقول المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل